جناب عمر بن شعیب اپنے والد شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے ساتھ کیا جب ہم کعبے کے پیچھے کی جانب آئے تو میں نے کہا کیا آپ تعوض نہیں کرتے ان نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں دوزخ سے پھر چلتے آئے حتیٰ کہ حجر اسود کا استلام کیا اور حجر اسود اور دروازے کے درمیان رک گئے پھر اپنا سینہ اور چہرہ اس پر رکھا اپنی کلائیوں اور ہاتھوں کو اس طرح کیا اور انہیں خوب پھیلایا یعنی پھیلا کر دکھایا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ننانوے